ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ آسمان پر کسی معاملے کا حکم و فیصلہ صادر فرماتا ہے تو فرشتے عجز و انکساری کے ساتھ حکم برداری کے جذبے سے اپنے پر ہلاتے ہیں ان کے پر ہلانے سے پھڑ پھڑانے کی ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے زنجیر پتھر پر گھسٹ رہی ہے پھر جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ جاتی رہتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے وہ جواب دیتے ہیں حق بات کہی ہے وہی بلند و بالا ہے آپ نے فرمایا شیاطین زمین سے آسمان تک یکے بعد دیگرے اللہ کے احکام اور فیصلوں کو اچک کر اپنے چیلوں تک پہنچانے کے لیے تاک و انتظار میں لگے رہتے ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو تیئیس یہ حدیث صحیح ہے